کتاب یہ فرماتے ہیں کہ میں ان آیات ان روایات کو ذکر کروں گا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی کتنی فضیلت ہے جو ذکر کے ہلکے لگتے ہیں اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ذکر کے حلقوں سے مطلب صرف اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے ذکر کے حلقوں سے مطلب یہ بھی ہے کہ کہیں قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے حدیث کا سبق ہو رہا ہے اسی طرح جو دین کی باتیں دین کی مجلسیں ہو رہی ہے فکر دین کی دعوت کی فکر دلائی جا رہی ہے یہ سب ذکر میں داخل ہیں جیسے یہ مجلس ابھی ہے یہ ذکر کی مجلس ہے اور روایتوں سے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ سب ذکر کی مجالس ہیں تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہے دوسری بات اس میں بیٹھنا یہ مستحب ہے اور تیسری بات بلا وجہ بلا کارن اس طرح کی مجلسوں کو چھوڑنا اس کے نقصانات کیا ہے اس سے متعلق کچھ قرآن کی آیات کچھ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائیں گے الله اللہ وصل وسب نفس الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم اللہ جل شانو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائے رکھیے کن لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام بلاتے ہیں پکارتے ہیں مراد صحابہ یدعو رو نرب بہم بلغدا تلاشی اور اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں یعنی ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے کہ نبی کو دکھانا مقصود ہے کہ نبی خوش ہو جائیں یریدون وجہ اللہ کی رضامندی کے خاطر اتنا ہی نہیں کہ پیغمبر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ولا عینا کان ہوں اور آپ کی آنکھیں اپنے ان صحابہ سے ہتنے بھی نہ پائے یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی اس بنیاد پر کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سیدھے سادے صحابہ تھے حضرات صحابہ کی زندگی میں کوئی تکلفات بھی نہیں تھے بہت سادہ مزاجی تھی نبی علیہ السلاۃ وسلام کو یہ کہا گیا کہ پیغمبر یہ مشرقی نے مکہ جس کی تم ایمان کی لالچ رکھتے ہو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے دلوں پر محل لگ چکے ہیں کفر کے مراد ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ یہ وہ لوگ ہیں حضرت کی چاہت اور تمنا یہ تھی کہ یہ ایمان لے آئے اس لیے جب وہ لوگ آ کر بیٹھتے تھے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کو اگر کوئی صحابی آ جاتا تو تھوڑی گرانی ہوتی تھی گرانی اس لیے نہیں کہ علیہ اللہ سم الیاز اللہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو حقیر سمجھتے ہیں اللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس طرح حقیر سمجھے مسئلہ یہ نہیں تھا دل میں حضرت کے یہ بات تھی کہ یہ میرے صحابہ تو بنے بنائے ہیں یہ تو ہے ہی میرے بنے بنائے البتہ یہ جو مشرقین ہیں جو بڑے ہیں مکے کے اگر یہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے بہت دور دور تک ایمان پھیل جائے گا بس یہ منشا تھا حق تعالی شان ہو علی امبدا کے سے دور ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وسف نفس نبس الدین لدی پیغمبر آپ اپنے آپ کو بتائیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور پھر ان کے کاموں میں اخلاص ہے ان کی دعوت میں ان کی دعاؤں میں ان کی نمازوں میں ان کے ذکر میں ان کی باتوں میں اخلاص ہے یریدو نوجہ اس سے انداز ہوتا ہے کہ اخلاص کا کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں کوئی بھی بڑا سے بڑا کام بڑے سے بڑا کام اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ مٹی کا ذرہ ہے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا اخلاص ہے تو چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے پھر اخلاص کے ساتھ ایک بات اور سنو اخلاص بھی ہو اللہ سے مانگنا بھی ہو اس لیے کہ بھائی میرے اخلاص کی وجہ سے اللہ قبول کر لیں یہ بھی ضروری نہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ بس میں تو بڑا مخلص ہوں اس لیے اللہ قبول کر ہی لیں ہمارے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میں نے خود سنا جلال آباد میں حضرت یوں فرمایا کرتے تھے کہ قابل بننے کی فکر نہ کرو مقبول بننے کی فکر کرو قابلیت کوئی چیز نہیں مقبول بننے کی فکر کرو دنیا میں قابلیت والے تو بہت ہیں قابلیت صلاحیت لیکن میں اپنے علم کی اپنے عبادت کی اپنے تقوا کی بڑی شان بتاؤں فقان ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے یہ مسئلہ مسلم ہے کہ کسی کو راستے سے گری پڑی چیز مل جائے اس کو عربی میں لقطہ کہا جاتا ہے کہیں کوئی چیز ہمیں ملی ٹھیلی مل گئی کچھ مل گیا اس کو لوکتا کہا جاتا اصول اسلام یہ ہیں اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کو ایک سال تک اعلان کرو ایک سال تک اور اعلان کرنے کا مطلب مسجد سے باہر اعلان کرو مسجدوں میں نہیں مسجد میں اعلان نہیں کرنا ایک صاحب کی کوئی چیز باہر گم ہو گئی تھی انہوں نے مسجد میں اعلان کیا تو حضرت نے وہی مسجد میں فرمایا لا رد اللہ علیہ اللہ تیری چیز تجھے واپس نہ کریں تو انہیں باہر کی دنیا مسجد میں لایا تو مسجد میں نہیں باہر کا ہے باہر اعلان کریں چوراہوں پر اعلان کریں جہاں لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہیں وہاں اعلان کریں یہ مسئلہ مسلم ہے ایک سال تک اب ایک سال کے بعد اگر کوئی نہیں آیا تو ہمارے ہنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ خود غریب ہیں تو کھا سکتا ہے اور اگر مالدار ہیں تو صدقہ کر دے کسی غریب کو دے دے لیکن آگے یہ یاد رکھیں کہ خود کھا گیا غریب تھا یا صدقہ کر دیا اگر مالدار تھا اور پھر بعد میں اس کا مالک آیا تو یاد رکھ کے وہ چیز تمہیں دینی پڑے گی یا اس کے پیسے دینے پڑیں گے اور یہ جو کھا دے یا کسی کو دیا یہ صدقہ اپنی طرف سے ہو جائے گا یہ بھی نے مسئلہ لکھا حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود مالدار ہو تو بھی کھا سکتا ہے اصل میں یہ حدیثی بحثے ہیں ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی ملی تھی اللہ کے نبی سے سوال فرمایا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو برابر دیکھ لو بندھن وندن سب دیکھ لو اس لیے کہ جب کوئی اچانک آدمی آئے گا وہ نشانیاں بتائے گا تو تمہارے ذہن میں نشانیاں ہوگی تب تم سوچو گے نا کہ ہاں اسی کا مال ہوگا اس لیے برابر دیکھ لو اس کو اور پھر رکھ دو اور اب اعلان کرو کوئی آ جائے تو دے دو سال پورا ہوا کوئی نہیں آیا تو حضرت نے ابئی کو فرمایا کھا لو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت یہ ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم کھا لو تو ابئی مالدار تھے یا غریب تھے یہ مسئلہ پیدا ہوا بس یہیں سے اختلاف ہو گیا امام ابو حنیفا کہتے ہیں غریب تھی تو غریب ہو تو کھا سکتا ہے اور ابئی حضرت امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ مالدار تھی اب اس کے دلائی نہیں کہ غریب تھے مالدار تھے کیا مسئلہ تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لن تنال تا تم سکم اما توحبون کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پسندیدہ چیز کو مانتا ہے اللہ کے راستے میں تم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے ہر گز حتیٰ تن فکو مما تو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو محبوب شے خرچ کرنا چاہیے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جو کپڑا ردی ہو گیا وہ دے دو دکان میں جو اسٹاک نہیں نکلتا ہے کہتے ہیں اس کو زکات میں ترکھا دو سال تک جو مال پڑا رہا اور اب نکلتا نہیں ہے تو کہتے ہیں اس کو زکات میں ترکھا دو نہیں جو کھانا بگڑنے کے قریب ہو گیا کہتے ہیں اس کو غریبوں کو دے دو جو کپڑے پرانے ہو گئے کہتے ہیں یہ غریبوں کو دے دو اور اللہ کہتا ہے تمہاری محبوب چیز دو اور میں اس سے پہلے غالباً آپ کو بیان کر چکا ہوں پہلی بات تو میں نے یہ بیان کی تھی کہ فقائے احناف کے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اس وقت تک سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اس کے پاس ایک رات دن کا کھانا موجود ہے چوبیس گھنٹے کا اگر کھانا موجود ہے تو اس کو سوال کرنا حرام ہے زکات لے سکتا ہے لیکن سوال کرنا حرام ہے وہ سوال نہ کرے یہ ایک دن کا کھانا ختم ہو جائے تب سوال کرنا وہاں تک فکان حرام لکھا بڑے مسائل ہیں آج کل جو دنیا نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے اور بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اس کا یہ گوشت سارا ختم اور اندر کا جبرا نظر آئے گا تو لوگ پوچھیں گے یہ بڑا دراؤنی شکل والا کون نظر آ رہا ہے یہ کون ہے تو فرشتے جواب دیں گے یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں پراپرٹی بنانے کے لیے بھیک مانگا کرتے تھے اس کے پاس اس کے پاس اپنی پراپرٹی جمع کرنا تھا بس صرف اس لیے مانگا کرتے تھے لیکن کئی تم یہ نہ سمجھ لینا کہ مدرسے والوں کو مانگنے کی ہدایت نہیں مدرسے والا جو ضرورت ہے وہ مدرسہ چلانا ہے اپنی خود کی پراپرٹی بنانے کے لیے جو اس طرح بھیک مانگا کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سنو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا تقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں میرے والد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہا تھا گاڑی میں اور میں اور میرے بھائی مولی رفیع ہم دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ابا جی آگے بیٹھے تھے اور چوراہے پر گاڑی کھڑی رہی چار راستے پر تو چار راستے پر مانگنے والے کچھ آ جاتے ہیں ہمارے وہاں بھی آ جاتے ہیں آپ چوک میں آپ کی گاڑی کھڑی رہے گی تو وہ آ جاتے ہیں مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب سے دو پانچ دس روپے نکالے اور دیے تو مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ ابا جی آپ ان کو پیسے دے رہے ہو ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں یہ مستحق نہیں ہے لفظ کیا کہا یہ مستحق نہیں ہے تو مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیارے مولی تقی اگر مستحق ہی کا مسئلہ تم لا رہے ہو تو اللہ کی نظر میں ہم میں سے کوئی بھی مستحق نہیں ہے ہم میں سے کوئی مستحق اللہ کی روزی روٹی کا جو اللہ کی شان کے مطابق عبادت کرتا ہو فرمایا مستحق ہی کا اگر مسئلہ لانا ہے تو اللہ کی نگاہ میں ہم بھی مستحق نہیں اگر اللہ مستحق ہی کو دینے پر آئے گا تو ہم میں سے کوئی بھی لائق نہیں ہے روزی کا فرمایا اللہ بھی بغیر استحقاق کے دیتا ہے اس لیے ہم کو بھی غریب کو بغیر استحقاق کے نفلی دو پانچ روپے دے دینے چاہیے یہ نہ کہا کرو کہ یہ مستحق نہیں ہے ایک طرف یہ بھی کہا گیا اور ایک طرف یہ بھی کہا گیا کہ بھائی جو ہیں اس طرح پر سوال کرتے نہ پھر بہت بری عادت ہے اور سنو روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میستا یو عف ہ میست یغنی یو جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھے گا ہاتھ پھیلانے سے اللہ اس کو پاک دامن بنائے گا یعنی غیب سے اس کا نظام بنا دے گا اور جو اپنے آپ کو مخلوق سے بے نیاز کرے گا اللہ اس کو بے نیاز بنا دے گا یعنی غیب سے شکل پیدا کرے گا کہ اس کا ہاتھ یوں نہ جائے اللہ کا نظام ہے لیکن اس کے لیے پہلے کچھ مصیبتیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے تب جا کر پھر اللہ کا یہ نظام چلتا ہے رحمان کا یہ نظام بعد میں چلتا ہے پہلے تو کچھ نہ کچھ مصیبت آ ہی جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل بھی جو ہیں ہمیں پڑھنے چاہیے زکوٰۃ کے مسائل نفلی صدقات کے مسائل اور پھر بہت سی مرتبہ عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے کہ بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں آج کل چندہ کمیٹی بہت بنتی ہے کہتے ہیں ہماری ہدایت کے بغیر چندہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر ہمارے وہاں اس طرح اچھا اب ان کا کیا حال ہے جو چندہ کمیٹی بنتی ہے وہ غریب بیچارے جو آتے ہیں چندے کے لیے ان کو کہتے ہیں شام آنا صبح آنا کل آنا ارے بھائی تم دیتا کتنے ہو پچاس روپے سو روپے کتنے دیتے ہو سنو ایک مسئلہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں زکات لے کر نکلے اور رات میں اس لیے نکلے کہ کسی کو پتا نہ چلے تو اندھیرے میں کسی آدمی کو زکات دے دی مدینہ شریف میں صبح بات چلتے چلتے چلی تو بات یہ چلی کہ ان کی زکات کسی چور کے ہاتھ میں چلی گئی یعنی وہ چور تھا وہ صحابی دو چار دن کے بعد پھر چپ کے چپ کے چلے کہ چلو آج پھر کسی کو دے دو رات میں کوئی عورت مل گئی سمجھے غریب عورت ہے بیچاری رات میں کون ہوگی زکات دے دی صبح پتا چلا کہ یہ تو زانیہ تھی بدکار عورت تھی فائشہ تھی حضرت کے پاس گئے یا رسول اللہ ایسا مسئلہ ہوا اور دو مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو تمہاری زکات ادا ہو گئی اب دیکھیں کن کو دی جا رہی ہے اور حضرت کیا فرما رہے فرمایا یا رسول اللہ کس پر میں شکر ادا کروں تو حضرت نے فرمایا اس پر شکر ادا کرو چور کے ہاتھ میں گئی اللہ کرے کہ تیری زکات کی بدولت اللہ اس کو چوری سے حفاظت کر لے تو شکر ادا کرو زانیہ اور بدکار کے ہاتھ میں گئی بہت ممکن ہے کہ تیری زکات کی بنیاد پر وہ اس برائی سے باز آ جائیں اس لیے کہ وہ اس میں اسی لیے ملوث ہوگی کہ اس کی غربت جو ہے نا وہ اس کو مجبور مجبور کر رہی ہوگی اسی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ زانیہ تو تمہارا تمہاری زکات جو ہے وہ شاید اس کو روک لے پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا حضرت مان رضی اللہ تعالیٰ صاحب ان کے والد صاحب رات میں نکلے تو نفلی مال تھا سوچا رات میں اندھیرے میں کسی کو دے دوں گا پھر سوچا اللہ میں کسی کو وکیل بنا دوں تو مسجد میں کوئی معذن صاحب ہوں گے یا کوئی ملی صاحب ہوں گے ان کو دے دیا کہ بھائی کوئی غریب آدمی آ جائے تو رات میں ان کو دے دینا یہ کہہ کر وہ تو چلے آئے اب حضرت مان رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے تو جن کو وکیل بنایا تھا انہوں نے مان کو دے دیا یہ سمجھ کر کے غریب ہوں گے حضرت مان گھر آئے اور فرمایا کہ ابا جی میں آج مسجد میں گیا تو کسی نے مجھ کو یہ پیسے دیے تو ابا جی کہنے لگے فلاں صاحب نے دیے کہا ہاں، کہ یہ تو میرے ہی پیسے ہیں تو باپ کے باپ کے پیسے بیٹے آدمی اب باپ بیٹے دونوں حضور کی خدمت پہ پہنچے اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسئلہ ہوا میں کسی کو دیکھ کر آیا تھا کہ کسی غریب کو دے دینا اب بیٹے کے ہاتھ میں چلا گیا تو کیا مسئلہ ہے حضرت نے فرمایا مان تم نے جو لیا وہ تمہارا ہو گیا بیٹے کو کہا تمہارا ہو گیا اور باپ کو کہا تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا کیونکہ وہ تو نفلی مال تھا اور نفلی مال للہ ہوا کرتا ہے اس لیے اس میں کوئی سوال ہاں زکات اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے نفلی مال میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال اس طرح کے کتنے واقعات روایات میں ملتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ہمارا مال ہماری زکوٰۃ جو ہیں وہ دوسروں کو غلط راستے سے بچا لیا کرتی ہے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوکتا کے بعد میں مسئلہ یہ ہے کہ گری پری چیز مل جائے ایک سال تک اعلان کرو اور کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں آتا ہے پھر اس صورت میں غریب ہو تو خود کھا لو مالدار ہو تو سب کا کر دو امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم خود مالدار ہو تو بھی کھا لو تو اس پر حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے بہت عجیب و غریب لطیفہ لکھا حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا کی پوٹلی گم ہو گئی پیسے ویسے ہوں گے بڑھیا تو عام طور پر پوٹلی بند کر ہی رکھتی ہے تو پیسے ہوں گے تو وہ گم ہو گئے تو بڑھیا بیٹھی بیٹھی دعا کر رہی ہے اللہ کسی کو ملے تو اچھا مولوی کو نہ ملے کسی کو ملے تو اچھا مولوی کو نہ ملے تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ملے لیکن مولوی کو نہ ملے کا اس لیے میں دعا کر رہی ہوں کہ یہ مولوی امام شافی کے مسلک پر بھی ہیلا کر کے کھا جائے گا یہ بھائی مالدار کے لیے کھانے کی ہدایت ہے <laughs> تو یہ کھا جائے گا اس لیے میں دعا کر رہی ہوں کہ کسی کو ملے تو وہ دے جائے گا اس لیے کہ اس کو تو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوگا کہ امام شافی کا یہ مسئلہ ہے تو وہ دے جائے گا مجھے لیکن مولوی جو ہے وہ ہیلا کر کے کہ امام شافی کے مسلک پر مالداروں کو بھی کھانے کی ہدایت ہے تو وہ کھا جائے گا بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوکتا کا مسئلہ چیز گری پڑی ہو اس کا مسئلہ میں بہت دور نکل گیا بات کرتے کرتے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں چاہتے یہ تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو اس سے میں نے یریدو نہ وجہ اخلاص کے ساتھ اخلاص کتنی بڑی چیز ہے اس پر یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ گری پڑی چیز کا اعلان کرنا ہے اس کے مالک تک پہنچانا ہے لیکن فقہ نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ معمولی چیز اگر کسی کو مل جائے معمولی چیز کا مطلب جس کو کوئی تلاش نہیں کرتا جیسے آج کل کے زمانے میں دو پانچ روپے دو پانچ روپے گر جاتے ہیں تو کوئی اس کو تلاش نہیں کرتا ہے پانچ دس روپے کی تو آج کوئی وقات ہی نہیں رہی ہے جہاں پندرہ اور بیس روپے کی چائے آتی ہو وہاں پانچ دس روپے کی تو کوئی وقات ہی نہیں رہی تو کسی کے پانچ دس روپے گر گئے تو فکہ نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ یہ پانچ دس روپے کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اعلان نہ کرو تمہارا جی نہیں چاہتا ہے کسی غریب کو دے دو لیکن اس کا اعلان مت کرو مجھے دس روپے ملے ہیں کسی کے اور اگر کوئی اس کا اعلان کر رہا ہے دس روپے کا ہمارے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر دس کورے مارو جو اعلان کرنے نکلا کہ مجھے دس روپے ملے ہیں تو اس کے سر پر دس کوڑے مارو امام یوسف فرماتے ہیں وہ دس روپے کا اعلان کرنے نہیں نکلا ہے اپنے تقوی کا اعلان کرنے نکلا ہے میں بہت متقی ہوں بڑا تقوی والا ہوں کہ دس روپے بھی لوگوں کے دے دیتا ہوں فرمائے یہ تقوی کا اعلان کر رہا ہے دس روپے کا اعلان نہیں کر رہا ہے گویا یہ ریاکار ہے ریاکار کی پتائی کرو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے یوری دون وجہ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو بتائے رکھیے اپنے ان صحابہ کے ساتھ جو رات دن اللہ کو یاد کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ پیغمبر سے بڑھ کر یاد کرنے والا اللہ کا کون ہوگا لیکن پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور اتنا نہیں ولا عینا کان ہوم فرمایا میرے میرے محبوب تمہاری نظر اپنے مخلص صحابہ سے ہتنے بھی نہ پائے انہی کے ساتھ رہو یہ اخلاص کی برکت ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے حق تعالی شان ہو لوگوں کو اس سے جوڑ دیتے ہیں اس سے تعلق پیدا کر دیتے ہیں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں اور بھائی اخلاص نہیں ہوتا ہے تو میری صورت میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی ملائکتہ ملائکتہ یتوفون یتوفون ان اللہ اللہ تبارک و تعالی فی الطرق یلتمسون علی الذکر فاذا وجدوا اقوا قیاما یذکرون عز تنادوا حلموا الى حاجتکم الى آخر روایا لمبی روایت ہے اس روایت پہ یوں بیان فرما رہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں ہفتہ اعلی شانہ کے ملائقہ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ذکر کی مجلس مل جائے جہاں ذکر ہوتا ہو دین کی باتیں ہوتی ہو مثلا کوئی جماعت فرشتوں کی ادھر آئی انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ مجلس ذکر کی ہو رہی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں جاؤ یار تمہاری خوراک یہاں ہے اب سارے فرشتے یہاں جمع ہو جاتے اور اپنے پروں کو آسمان کی طرف پھیلا دیتے اور اس کے بعد جب یہ فرشتے مجلس ختم ہوتی ہے تو اوپر چلتے ہیں اب تعالی شان ہو تو ساری باتیں جانتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے لیکن اس کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میں یقول عبادی میرے بندے کیا کر رہے تھے تم اس مجلس میں گئے تھے نا تو کیا کہہ رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے کچھ مانگ رہے تھے فرمایا یو کب رون و یو سب و احمدون تیری تعریف کر رہے تھے تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے اور اور جو ہے تیری حمد بیان کر رہے تھے تیری کبریائی بیان کر رہے تھے تو اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے میری اتنی پاکی بیان کرتے ہیں تو مجھے دیکھا ہے فرمایا نہیں اللہ تجھے کیسے دیکھ پائیں گے نہیں دیکھا فرمایا اچھا تو اگر میں میری ذات دکھا دوں تو اگر میرے بندے مجھ کو دیکھ لے تو فرمایا اگر تجھے دیکھ لے تو یہ اتنے تیری عبادت میں تیری تحمید میں تیری تسبیح میں لگ جائیں گے کہ یہ کھانا پینا اور دنیا سب چھوڑ دیں گے بھائی محبوب سامنے آ جاتا ہے تو کہ دنیا کے فاسق محبت والے نوجوانوں کو نہیں دیکھتے کسی سے دل لگ جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں راتوں کی نیند بھی ان کی پوری پوری رات فون پہ رہتے ہیں ان کی نیند بھی ختم ان کا کھانا بھی ختم ان کا پینا بھی ختم جب یہ فسق والی محبت کا یہ عالم ہے حقیقی مولا اگر سامنے آ جائے تو کتنا اونچی بات ہوگی کتنا اونچا مقام ہوگا اسی لیے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کے بعد میں عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام معرف مصنوعی میں علامہ روبی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے رب سے فرمایا کہ رب بھی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا لن کرانی ولاکن ضرور جبل تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسا لیکن موسا کو چاہت تھی کہ میں دیکھوں فرمایا اچھا پہاڑ کو دیکھ اگر پہاڑ میری تجلی سے قائم رہے گا تو تم دیکھ پاؤ گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنی تجلی ہوئی تھی اللہ کی کتنی تجلی ہمارا جو ناخون ہے نا اس ناخون کے سوویں حصے کا سوا حصہ کتنی تجلی ہوئی ہوگی لیکن اتنی تجلی میں پہاڑ چورا چورا ریزا ریزا ہو گیا وخر موسا سعی کا موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے لیکن بہرحال موسا کے چہرے پر تجلی کے اثرات تو پڑ چکے موسا نے دیکھا نہیں لیکن تجلی کے اثرات تو پڑ چکے جب ہوش میں آئے تو فرمایا موسا اب تم کہاں جاؤ گے کہاں بیوی کے پاس سفورا کے پاس کہا اچھا پردہ ڈال کر جانا اس لیے کہ تمہارے چہرے پر میری تجلی پڑی ہے اور تازہ تازہ تجلی ہے اگر تیری بیوی کی نظر اس تجلی پر پڑ گئی تو اس کی بینائی رخصت ہو جائے گی علامہ رومی نے لکھا ہے معرف مسئلہ اب تعالی شانہ کی تجلی یہ اس کی بجلی چمکتی ہے تو آنکھیں چندیا جاتی ہے اس کے سامنے تو اللہ کی تجلی کا کیا تھا تو حضرت پردہ ڈال کر گئے وہاں پہنچے تو بیوی نے کہا یہ کیا تو کا بس یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی وجہ سے مجھے پردہ ڈالنا پڑا کہ نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہا دیکھ تمہاری آنکھوں کا مسئلہ ہو جائے گا آپ کی بیوی شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور میں نے نبی کی بیٹی ہے اور نبی کی بیوی کہنے میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے شوہر کو کیوں نہ دیکھیں فرمایا تجلی رب کی وجہ سے تیری آنکھیں محفوظ نہیں رہے گی کا کوئی حرض نہیں میری آنکھ چلی جائے لیکن مجھے دو تجلی دیکھنے کو ملے گی ایک رب کی تجلی اور ایک نبی کی تجلی میں دیکھنا چاہتی ہوں فرما اچھا تو اتنا کام تو کر کہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھ تاکہ ایک آنکھ تو تیری محفوظ رہے جیسے ہی پردہ ہٹایا ہے اور آنکھ بند کر کے دیکھا اسی وقت بینائی رخصت ہو گئی تو موسا علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہا نہیں میں اب دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں جس آنکھ سے دکھائی دیتا ہے اب میں اس سے اس لیے کہ میں اس کی دیوانی ہو گئی ہوں اللہ کی تجلی ہے چاہے میری آنکھ چلی جائے لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں دوسری آنکھ سے دیکھا تجلی اس کی بھی روشنی چلی گئی دونوں آنکھوں سے اسی وقت جبریل امین تشریف لائے اور موسا علیہ السلام سے فرمایا کہ موسا سفورا سے پوچھو کہ تمہاری بینائی چلی گئی یہ کیا مسئلہ ہوا تمہیں منع کیا تھا کہ ایسا نہ کرو موسا نے منع پھر بھی تم نے دیکھا اور کیا تم اس پر اب صبر کرو گی کہ تمہاری بینائی نہیں رہی قربان جائیے سفور آپ پر جواب دیا فرمایا موسا جبریل سے کہہ دو کہ رب کریم سے بتا دے اگر اللہ مجھے سو آنکھیں دیتا تو بھی میں رب کی تجلی کے لیے قربان کر دیتی اگر مجھے سو آنکھیں بھی مل جاتی تو میں رب کے لیے اپنے اپنے بینائی کو جو ہے قربان کر دیتی لیکن رب کی تجلی کو ضرور بار بار دیکھتی بار بار دیکھتی مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے مجھے اس میں لطف آ رہا ہے اب تعالیٰ نے اسی وقت حضرت سپورا کی بینائی کو لوٹا دیا عطا فرما دیا علامہ رومی نے یہاں جو بات لکھی ہے اللہ اکبر جو سبق نکالا رومی فرماتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے کچھ پانا ہو تو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے اللہ کو پانا ہے تو کچھ دنیا کے ایش و آرام کو قربان بھی کرنا پڑے گا اللہ کو پانا ہو تو کچھ رات کی بیداری کر کے نیند کو قربان کرنا پڑے گا اللہ کو پانا ہو تو کچھ اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں میری خواہشات بھی سو فیصد پوری ہو جائے عیاشیوں والی میری زندگی بھی چلتی رہے آرام والی میری زندگی بھی چلتی رہے اور سو فیصد اللہ اور اس کی جنت بھی مل جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے رب کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا اور جب رب کے لیے کچھ قربان کرو گے تو پھر اللہ بھی ملے گا اور جو تم نے قربان کیا ہے وہ بھی عطا کرے گا جو قربان کیا اللہ کے لیے وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا شرط یہ ہے کہ ہماری دنیا کی قربانی اپنے اللہ کے لیے ہو اپنے رب کے لیے ہو تو پھر اللہ بھی ملے گا اور جس دنیا کو قربان کیا ہے اللہ کسی بہانے سے اس کو بھی عطا کر دے گا بڑی چیز ہے بہرحال تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ رب کریم اگر تجھے دیکھ لے تب تو یہ سارے تیرے بندے اور بندیاں جو ہے نا جو اس مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی کھانا پینا سب چھوڑ دے گی بس ہر وقت تیری یاد میں تیری یاد میں تیری یاد میں ہر وقت مست مست مست ہی رہے گی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راتوں میں اٹھ کر تحجد کے پڑھنے میں اور سجدے میں اللہ کی تسبیحات کے پڑھنے میں ہمیں جو لطف اور مزہ آتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب مغلیہ سلطنت کے بڑے ولی ہے وہ یوں فرماتے ہیں اگر مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کو ہمارے رات کی عبادتوں کی لذت کا پتہ چل جائے تو یہ لوگ ہماری گردن کو قتل کر کے بھی وہ ہماری لذتوں کو کھینچنے کی کوشش کرے گی وہ اللہ تعالیٰ سے جب عشق ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے اس کی یادوں میں جو مزہ آتا ہے کچھ اور ہی چیز ہے تو فرمایا اگر یہ تجھے دیکھ لیں تو بس پھر تو کیا کہنا ہر وقت تجھے یاد ہی کرتے رہیں گے اچھا فرمایا وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کچھ مانگ بھی رہے تھے فرمایا ہاں تو اس سے جنت مانگ رہے تھے بھائی مجلسوں پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ میں جنت عطا فرما یا ایک مسئلہ سنو دیکھو یہ صحیح ترین حدیث ہے اور متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اللہ کا جنت الفردوس ون ای اللہ معین من النار جہنم سے پناہ چاہتا ہوں جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں نبی نے خود ہمیں جنت الفردوس مانگنے کو کہا یہ روایت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت مانگ رہے تھے معلوم ہوتا ہے جنت کا سوال کرنا چاہیے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے بعض صوفیہ کی باتوں میں یوں ملتا ہے کہ بس جو لوگ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں وہ غرضی عبادت کرتے ہیں اور ان کو جنت لینا ہے اس لیے عبادت کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے جنت کا سوال نہیں کرنا چاہیے یہ صوفیہ کا حال ہے جو نبی کی روایت کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے بعض مرتبہ صوفیہ کا حال ہوتا ہے ایسا ان پر کوئی وز دساتاری ہو جاتا ہے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں اس نماز کو پڑھنے کے بعد تو فرمایا نماز جنت کے لیے پڑھی تمہیں یہ ان کا حال ہے ورنہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں نماز بھی جنت ہی کے لیے پڑھی ہے کیوں اس لیے کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا اور اللہ راضی ہوگا تو جنت عطا کرے گا اور نبی نے خود جنت مانگنے کو ہمیں کہا تو فرمایا وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے اس سے ایک مسئلہ اور بعض مرتبہ بس ہمارے ایسی باتیں ہو جاتی ہے اس لیے کہ آج کل تو قصے کہانیوں کا زمانہ بہت ہے نا بس یہ صوفی کا قصہ فلاں صوفی کا قصہ فلاں کا قصہ اور قرآن حدیث کیا کہتا ہے اس سے ہمیں کچھ پتا نہیں کہ یہ قرآن حدیث سے میر بھی کھا رہا ہے کہ نہیں میر کھا رہا ہے یہ بات یاد رکھیں بڑے سے بڑے بزرگ کا عمل یا بڑے سے بڑے بزرگ کی بات قرآن حدیث کے موافق ہے تب تو ہم اس کو سر پر رکھیں گے لیکن قرآن حدیث کے خلاف ہیں تو ان کی بات ان کو مبارک ہم تو اللہ اللہ کے نبی کی بات پر عمل کریں گے یہ ایک سیدھا سا اصول ہے دیکھو روایتوں میں یوں آیا ہے بخاری شریف میں ہے اگر کوئی اپنی حیات میں اپنی زندگی میں کفن تیار کر لے کفن تو اجازت ہے جائز ہے حدیث شریف سے ثابت ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر لے کر اور مطلب وہ ابا تھا چادر مانا ابا تھا اور اس کی جھالر بنائی تھی بڑی اچھی اپنے ہاتھوں سے اس کی جھالر اور وہ عورت آئی اور حضرت کو یوں پیش کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی جھالر بنائی حضرت کو بھی بڑی اچھی لگی حضرت یوں جھک کر لیا بڑی محبت سے لیا حضرت اندر گئے اور اندر میں جو ابا پہنا تھا اس کو نکالا اور نکال کر اس کو پہن کر آئے مجلس میں تو ایک صاحب ہی بیٹھے تھے انہوں نے یا رسول اللہ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے عنایت فرما دے مجھے آپ عنایت فرما دے تو نے فرما اچھی بات ہے پھر حضرت اندر گئے اور وہ ابا پہلا جو تھا وہ پہن کر آئے اور وہ جو نیا تھا اس کو لپیٹ کر ان کو دی اب حضرت جب اندر گئے تو اتنے میں صحابہ آپس میں ان سے دانتنے لگے جنہوں نے مانگا تھا ان کو کہ تو بھی عجیب آدمی ہے ایک چیز حضور کو پسند تھی حضرت نے فوراً اس کو پہنا اور تم نے مانگ لیا تو وہ صحابی کہنے لگے کہ بھائی میں اس چادر کا محتاج نہیں لیکن میں نے اس لیے مانگا ہے کہ یہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا حضرت کے بدن سے لگ گیا میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا اچھا ظاہر سی بات ہے کہ حضرت نے یہ باتیں سنی اس لیے کہ ہماری طرف پانچ سات دس روم کا مکان تو چھا نہیں کہ حضرت کو پتا نہ چلے یہاں بیٹھتے تھے صاحب یہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے حضرت نے سنا لیکن منع نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں ابھی تو تم زندہ ہو اور کفن کیسے بناؤ گے اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے فرمایا کہ میں اپنا کفن بناؤں گا اور نبی نے نہ نہیں فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی اپنے حیات میں کفن تیار کر لے تو شریعت میں اجازت ہے اس کو ہمارے مدرسوں میں تقریر رسول کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی بات سے اس کا ثبوت ہوا لیکن اگر کوئی اپنی حیات میں قبر تیار کر لے جیسے بعض بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قبر تیار کر لی اور روزانہ قبر میں جا کر سوتے بھی تھے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے قبر تیار کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ بزرگوں کا حال ہے اور اس کا اتباع امت کو نہیں کرنا ہے ہم اتباع کریں گے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو اللہ کا قرآن ہم کو کہہ رہا ہے تو بہرحال فرمایا وہ کچھ مانگ رہے تھے فرمایا ہاں یا رسول اللہ وہ تو رب کریم وہ جنت مانگ رہے تھے فرمایا اچھا میری جنت دیکھی ہے انہوں نے فرمایا نہیں جنت دیکھی ویکھی تو نہیں فرمایا اچھا اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو فرمایا یار رب کریم اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو اس کے طلب میں ایسے لگ جائیں گے ایسے لگ جائیں گے کہ دیوانے بن جائیں گے ہر وقت جنت کی طلب فرمایا اچھا وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے یا تاغ وزون اللہ تو جانتا ہی ہے یہ ساری باتیں تو پھر فرشتوں سے یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے ارے بھائی فرشتوں سے نہ پوچھتا تو یہ باتیں دنیا میں ہمارے سامنے آتی کیسے اگر اللہ اپنے علم ہی پر فیصلہ کرتا رہتا تو پھر ہمارے سامنے یہ باتیں آتی کیسے تو ہمیں بندوں کو بتانے کے لیے یہ ساری باتیں فرمایا اچھا وہ پناہ بھی مانگ رہے تھے فرمایا جی یا رسول اللہ باری تعالیٰ کس سے فرمایا جہنم سے یا تاغ وزون امین فرمایا اچھا میری جہنم دیکھی انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا اگر وہ دیکھ لیں تو فرمایا لورا اوہا او ہاں کال یقولون لورا اوہا او ہاں کانو اشد منہا فرارن اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو اتنے بھاگیں گے اتنے بھاگیں گے اتنے بھاگیں گے کہ ان کا جینا دنیا میں مشکل ہو جائے گا ہر وقت جہنم کا دل لگا رہے گا ہر وقت جہنم کا دل لگا رہے گا فیقول فرشد کو من قد غفارت الحم تو اب اللہ کہتا ہے اچھا سنو میرے فرشتوں تم گواہ رہو اس مجلس میں جو ذکر کی مجلس ہو رہی تھی میری اور میرے نبی کی باتیں ہو رہی تھی میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کو معاف کر دیا سب کی مغفرت میں نے کر دی حدیث قدسی ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تو ورشتہ کہتا ہے بار تعالیٰ لئی سمن ہوم ان نما جا الحاج کچھ لوگ تو وہ تھے جو اپنے کام سے آئے تھے وہ تیری مجلس کے لیے نہیں آئے تھے وہ تو اس لیے آئے تھے کہ کسی کو ملنا تھا اور وہ اسی مجلس میں ملنے والا تھا تو وہ کسی کو ملنے آئے تھے یا یعنی ہے کہ وہ بیچ میں بیٹھ کر پھنس گئے تھے یا کسی کو ملنا تھا اور وہ آگے بیٹھا تھا تو وہ نکلے تو ملاقات کو تو وہ تو اپنے کسی غرض سے آئے تھے کسی ضرورت سے اس مجلس میں آئے تھے تیرے لیے نہیں آئے تھے رب کریم تو اللہ تعالیٰ کا جواب اللہ اکبر رحمان رحیم کیا جواب دے رہا ہے فرمایا ہوم الجلسا لائس کا بہم جلیس کچھ لوگ تو مخلص تھے نا اس میں اس مجلس میں کچھ لوگ تو اخلاص والے تھے فرمایا ہاں کچھ تھے فرمایا ان اخلاص والوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کی برکت سے میں نے ساری مجلس والوں کی مغفرت کر دی کیسا رحمان ہے کیسا رحیم ہے وہ اللہ کہ کسی اور نیت سے آیا ہے لیکن اخلاص والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے حق تعالیٰ ہم میں بھی اخلاص کی شان پیدا کریں اور حق تعالیٰ ہمیں اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم عليهم اللہ وذكرهم الله في من عنده ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے فرمایا فرشتے اس مجلس کو گھیر ہیں نمبر دو اور رحمت کی چادریں ڈھانپ لیتی نمبر تین اللہ کی طرف سے سکینت ان کے دلوں پر اترتی ہے اسی لیے آپ دیکھو ہم جب اس طرح دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے قلب میں سکون سا محسوس ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے بڑا بلکہ کتنے ٹینشن میں آتے ہیں یا ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں ٹینشن میں یہ ٹینشن کیسے ختم ہو گیا کلام نبوت کی برکت ہے اس کی برکت سے حق تعالی شان ہوں ہمارے قلوب پر سکون نازل کرتا ہے سکینت اتارتا ہے اور فرمایا وضا کر رحم اللہ فی من اور فرشتہ اپنے اور اللہ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے اندر اس مجلس کو یا اس جیسی مجلس کو جو جو ہو رہی ہے اللہ وہاں تذکرہ کرتا ہے اور یوں کہتا ہے دیکھو میرے فرشتوں جن پر تم اشکال کر رہے تھے کہ اللہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر مار دھاڑ کریں گے قتل و غارت کری کریں گے خون بہائیں گے دیکھو وہ کیسے مجھ کو دنیا میں یاد کر رہے ہیں وہ کیسے میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں میرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں ہمارے حضرت جی مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری مجلس میں تمہارا یاد کرنا تھوڑی دیر کا ہے اور اللہ کا یاد کرنا تمہارے لیے ہمیشہ کا ہے ہم تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرتے لیکن اللہ جب ہم کو یاد کرتا ہے تو پھر ہمیشہ ہم کو یاد کرتا ہے ہمیشہ یاد کرنے کا کیا مطلب مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت ہمیشہ یاد کرنے کا کیا مطلب فرمایا تم تو یہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے اللہ اللہ کر لیا یا دین کی باتیں کچھ کر لی یا تلاوت قرآن کر لیا یا کچھ نماز پڑھ لی تھوڑی دیر کو یاد کیا لیکن جب تم قبر میں لیٹو گے اور تمہیں لتایا جائے گا تو اللہ قیامت تک تمہیں یاد کرتا رہے گا لمحے لمحے پر اپنی رحمت اتارے گا اپنی سکینت قبر میں اتارے گا ہماری قبر کو نور سے منور کرے گا تو بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر دینی مجالس میں بیٹھنا اور دینی حلقوں کے اندر بیٹھنا اور آگے کی روایت میں انبی واقدین لیسی رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہو جالسنفل مسجد بننا سما ہو عید اقبال سلاست نفر عجیب و غریب یہ روایت ہے متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تین آدمی آئے یہ مجلس لگی ہوئی ہے تین آدمی آئے اب ان تین آدمیوں نے کیا کیا اکبل اسنان الا رسول اللہ صلی اللہ وسلم وزاب واحد دو آدمی تو مجلس میں آئے حضور کے اور ایک چلا گیا یوں دیکھا حضور کی مجلس کو چلا گیا نے لکھا ہے کہ وہ منافق تھا اس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں وہ منافق تھا اچھا یہ جو دو مجلس میں آئے ان میں سے ایک نے دیکھا کہ آگے تھوڑی جگہ خالی ہے تو وہ خالی جگہ تھی تو آگے آ کر بیٹھ گئے اور ایک کو تھوڑی سی حیا آئی کہ میں بیچ میں جا کر بیٹھوں گا تو لوگ دیکھیں گے حضرت دیکھیں گے تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے تو ایک آگے آ کر بیٹھے ایک پیچھے بیٹھ گئے اچھا اب ایک مسئلہ بھی سنو جمعہ کے دن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سب بھرا ہوا ہے اور پیچھے سے فلان فلان کراتے ہیں دیکھو اگر آگے جگہ نہ ہو تو اس طرح نہ ہو اس لیے کہ یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے اس کا گنا ہوگا ہاں آگے جگہ ہیں اور جو لوگ پہلے سے آئے ہیں انہوں نے خالی جگہ چھوڑ دی تو پھر فلان کرانے کی اجازت ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے خود ہی تمہیں یہ بتایا کہ تم فلان کراؤ اگر یہ لوگ پہلے سے آگے بیٹھ جاتے تو یہ جگہ خالی نہ رہتی بہرحال وہ جگہ تھی تو ایک صاحب آگے آ کر بیٹھ گئے ایک پیچھے ہی بیٹھ گئے حضرت کی مجلس ختم ہوئی تو حضرت نے فرمایا میں ان تینوں سے متعلق تمہیں بتاؤں ان تینوں سے متعلق فرمایا ضرور یا رسول اللہ بتائیے فرمایا دیکھو جو آدمی آگے آیا فرافر جتن جو آگے آیا اللہ اخبر کو من نفر سلاسا اما سب ہم اللہ فعوا اللہ جو آگے آیا یہ سوچ کر کہ میں مجلس میں اچھی طرح جا کر بیٹھوں وہ اللہ کی پناہ میں آیا تو اللہ نے بھی اس کو اپنی پناہ سے مالا مال کر دیا اور جو آج بھی پیچھے حیا کر کے بیٹھ گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو مجلس میں بیٹھنے سے تھوڑی سی حیا تھی فرمایا جو اس طرح حیا کر کے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو حیا کرتے ہوئے معاف کر دیا اور جو تیسرا آدمی چلا گیا جو منافق تھا فع رض فع رض اللہ اس نے اس مجلس ذکر سے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا فع رض فع رض اللہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر دین کی مجلس ہو رہی ہے کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی ایسے کوئی کام بھی ضرورت کا نہیں ہے تو پھر مجلس کی حکارت کر کے نہیں جانا چاہیے اس میں کیا ٹھیک ہے بات ہوتی ہے دو چار حدیثیں پڑھی جائے گی اور ایسا کر کے نہ جائے جیسے اثر کے بعد تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے تو یہ سوچ کر مت نکل جاؤ فضائل اعمال ہے تو دو تین بات نہیں بیٹھ جاؤ نبی کا کلام پڑھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا جا رہا ہے اللہ کے نبی بہت بڑے آدمی بہت بڑے بہت بڑے میں نے ابھی جمعہ کے دن ایک جگہ بیان تھا رات میں تو وہاں میں نے کہا میں نے کہا دیکھو لوگ یہ پوچھتے کہ نبی علیہ السلام نے امت کو کیا دیا میں نے کہا حضور نے دنیا میں آ کر ہمیں کیا دیا انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا تھا یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا اور دنیا کی ساری چیزوں کو باعزت سمجھتا تھا یہ سمندر کی گہرائی کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا یہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھا کھڑا ہو گیا اس کو پرستش کرنے کے لیے اس نے خوبصورت پتھر دیکھے کھڑا ہو گیا اس کی پرستش کے لیے یہ سمجھتا تھا ان سب کے سامنے میں بہت چھوٹا ہوں سب کے ساتھ حالانکہ یہ سب سے بڑا ہے اس کے مقابلے میں ساری چیزیں حقیر ہے ان ساری چیزوں کو تو پیدا کیا انسان کے لیے نبی آئے اور نبی نے ہم کو یوں بتایا تو سب سے زیادہ محترم ہے یہ سب تیرے قدموں میں ہے فرمایا تیرا مقام اتنا اونچا ہے سن لے اے انسان نبی نے ہم کو بتایا تیرا مقام اتنا اونچا ہے کہ کعبہ سے بھی اونچا تیرا مقام ہے ہمیں بتایا گیا کہ کابت اللہ سے اونچا انسان تیرا مقام سمندر کی گہرائی وہ نہیں ہو سکتی جو اللہ نے تیرے اندر علم کی فضل کی کمال کی کے خداوندی کی جو گہرائی رکھی ہے وہ سمندر کی گہرائی بھی نہیں ہو سکتی ہے اور تجھ میں جو علم کی بلندی رکھی ہے اور تقوی اور ورا اور پرہیزگاری کی جو بلندی رکھی ہے کہ اس تقوی کی بنیاد پر تو وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں ہمالیہ پہاڑ بھی نہیں پہنچ سکتا اس لیے یہ سب تو تیرے سامنے حقیر ہے تو اصل ہے تجھے اپنے آپ کو اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے تیرا مقام بہت اونچا ہے اور جب اس مقام کو صحابہ نے پہچانا تو کیا ہوا صحابہ نے جب اس مقام کو پہچانا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ابن العاص گورنر تھے مصر کے جس کو آج ہم ایجپٹ کہتے خط لکھا کہ حضرت دریائے نیل جو ہیں وہاں نیل ندی جو بہتی تھی آج بھی ہے فرمایا وہ خشک ہو گئے پانی نہیں ہے اور یہاں کے لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اب پانی تب آئے گا جبکہ ایک انسان کو ذبح کر کے اس کا خون چراؤ یہ دستور چلا آیا تھا دور جاہلیت سے کہ انسان کو ذبح کرتے تھے تب پانی آتا تھا تو حضرت لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان ذبح کرنا پڑے گا تو پانی آئے گا ورنہ تو پانی نہیں آئے گا تو کھیت سب ویران حضرت ہم کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو امیر المؤمنین حضرت عمر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور دریائے نیل کے نام پر خط لکھا کل مانتی ہے کبھی کہ دریا کے نام پر حضرت خط لکھ رہے اور اس میں لکھا اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ جا اور اگر تو گیروں کے حکم سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے حضرت نے یہ خط لکھا لپیٹ کر دیا قاصد کو اور کامرد لاش کو دے دو اور یوں کہو کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال دو اس کو دریائے نیل میں ڈالا اور پانی بہنا شروع ہو گیا آج تک چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک وہ دریائے نیل اس وقت سے کبھی بھی خشک نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو بتایا کہ عمر اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تم بہت بڑے ہو اللہ کی نگاہ میں عمر نے جب اپنی حقیقت کو پہچانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ کمال پیدا ہو گیا کہ چودہ سو سال میں وہ دریا خشک نہیں ہوا یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا اس نبی کی عظمت کو سمجھیں اس نبی کی باتوں کو سمجھیں اور اس پر یقین کریں کہ یقیناً اس طرح کی مجلسوں میں اور اس طرح کے حلقوں میں اور ذکر کی مجالس میں بیٹھنے پر اللہ کی طرف سے سکینت اترتی ہے رحمتیں اترتی ہے فرشتے ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں جا کر اللہ ہمیں نیک مجلسوں میں اچھی مجلسوں میں دین دارانہ مجلسوں میں اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے برائی والی مجلسوں سے گیت والی مجلسوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مہاراشٹر کے دلیا ضلع کے ذمہ دار جن کا انتقال ہو گیا ہے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے دین کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے ایک صاحب بیمار ہے جو جن کا نام انجم ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمر عطا فرمایا آفیت نصیب فرمائے نفلی صدقہ مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھو نفلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ ایک للہ رقم ہے للہ رقم مسجد میں دے سکتے ہیں کوئی حرض نہیں بیت کا مسئلہ آیا ہے کہ ابھی بیت آج کی جائے لیکن چونکہ مجھے ابھی راندیر بھی کچھ جانا ہے اور وہاں کسی صاحب سے ملاقات ہے اس لیے انشاءاللہ اگلی منگل کو کر لیں گے یہ آندھرا پردیش سے ملی صاحب آئے ہیں اور اس مدرسے کو تعاون کی اس وقت شدید ضرورت ہے ان کے مدرسے کو کوئی ایک صاحب چلا رہے تھے اکیلے چلا رہے تھے اور کسی کا چندہ وندا نہیں لیتے تھے اکیلے چلا رہے تھے ہوا ہے کہ ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی اور وہ معذور اور مجبور ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں اب مدرسہ اس وقت محتاج ہو چکا ہے اچانک چندے پر چلنے کا چونکہ آج تک مدرسہ چندے کے نظام پر تھا نہیں اس لیے ان لوگوں کو کوئی کسی سے روابط بھی نہیں ہے تعلق بھی نہیں ہے اس مدرسے کا زکوٰۃ فطرہ اور صدقہ سے تعاون کرے الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ المطقین وصلاۃ والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہ گناہوں کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما جلی خفی ظاہری باطنی سغائر قبائر کو معاف فرما اللہ اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما اللہ اپنے کرم سے جہنم سے حفاظت فرما اللہ آپ کی محبت نصیب فرما اپنے حبیب کی سچی محبت و عقیدت نصیب فرما اللہ آپ کے آپ کے بتائے ہوئے فرمودات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو مرحوم ہو چکے قبر کو نور سے منور فرما سب کے درجات کو بلند فرما اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح مقی فرما فرما بردار بنا غلط راستوں پر چلنے سے حفاظت فرما اے اللہ ہم تمام کو آپ کی مرضیات کے خلاف چلنے سے حفاظت فرما اور آپ کی مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں لاکھوں برکتیں عطا فرما صلی اللہ علیہ نبی کریم براحمت بس مسافر کی فضا نہ بنائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ